اسلام میں کوشچننگ کو بہت انکریج کیا جاتا ہے انکریج کیا جاتا ہے جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں عمر فاروق جو تھے وہ سیکنڈ کالف تھے تو کلیف انہوں نے اسپیچ دی اس بعد انہوں نے کہا کوئی کسی کو کچھ سوال تو کرے کسی کو پوچھنا تو پوچھے تو وہ بہت لمبے چوڑے آدمی تھے عمر یعنی فاروق جو تھے بہت لمبے چوڑے آدمی تھے پہلوان تو کرتا جو تھا وہ بھی لمبا چوڑا تھا ایک آدمی کھڑا ہوا <laughs> آپ یہ کرتا اتنا لمبا کپڑا کہاں ملا آپ کو یعنی کیلے سے پوچھ رہا ہے جو کہ اس وقت کا بہت بڑا امپائر تھا وہ انڈیا سے بہت بڑا جارج بش کے اس سے بہت بڑا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا اس زمانے میں کیلف بھی ایک کامن مین طرح رہتا تھا تو وہاں پر ایسا ہوا تھا کہ چادریں آئی تھیں تو مدینہ میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی بانٹا گیا تھا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا ڈسٹریبیوشن میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی اس آدمی نے سوال کیا یہ جو آپ کرتا پہنے تو ایک چادر بن نہیں سکتا یہ کہاں سے آپ اور کپڑا کہاں لایا آپ کیونکہ جو اس نے کہا کہ مدینے میں جو چادر بانٹی گئی تھی ایک چادر میں اپنا ایک چادر سب کو ملی تھی آپ کو بھی ایک چادر ملی تو آپ نے اتنا لمبا کو خود کھانا اچھا دیکھو کتنی فریڈم ہوتی تھی فریڈم تو انہوں نے کہا کہ اس کوشچن کا آنسر میرے بیٹے دیں گے بیٹے کا نام تھا عبداللہ اللہ ان کا نام اور فاروق میرے نام تھا عبداللہ تو کیلف کہتا ہے کہ اس کوشچن کا آنسر میرے بیٹے دیں گے دیکھ کیسے لوگ تھے وہ تو بیٹا کھڑا ہوا عبداللہ جو نام تھا تو اس نے کہا کہ جو چادر ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی ایک مجھ کو ملی تھی اور ایک عمر کو ملی تھی باپ کو تو ایک چادر جو ہے زیادہ سمجھتے ہو زیادہ شیٹ میرے باپ کا کرتا نہیں بن پاتا تھا تو میں نے اپنی شیٹ ان کو دے دی یعنی بیٹے نے اپنی چادر باپ کو دے دی تو دونوں کو ملا کر کے انہوں نے کرتا بنایا دیکھو دو باتیں نکلی ایک تو اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے وہ کئی باتیں نکلی مطلب یعنی کوشچننگ کا اوپن انوائرمنٹ تھا جو چاہے کوئی کوشچن کرے کھلا ماحول کوشچن کرنے کا ہاں؟ آج کل کوئی پرامش کر سکتا ہے تو کوشچن کرنے کا کھلا ماحول کچھ بھی جو چاہے پوچھ سکتے ہو نمبر ون نمبر دو صحیح معنی میں اکولیٹی تھی اکولیٹی سب برابر برابر اور تیسری بات یہ ہے کہ کیلف نے اس کوشچن کرنے کو برا نہیں مانا کہ کیا الٹا پلٹا سوال کر رہے ہو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے بیٹھو بلکہ بہت ہی نیچرل طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی ان کو بتاؤ کیونکہ بیٹے کی چادر سے بنا تھا کرتا ان کا اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے اس وقت کا کیا فریڈم تھا ایکولیٹی تھی اور سپیریئر انفیئر کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا ہائی پوسٹ سے کوئی بڑا آدمی نہیں بن جاتا تھا کوئی ہائی پوسٹ میں یا کوئی ویسا ہو کامر آدمی دونوں برابر تھے